نے فرمایا لقد خلق نل انسان فیسنی تقویم اور یہ اللہ تعالی بڑی زور اور قوت کے ساتھ فرما رہے ہیں بڑی تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ اعلیٰ بنایا ہے تمام مخلوقات کا اللہ نے اس کو پیشوا اور مقتدا بنایا ہے ساری کائنات کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ہے اور غور کریں تو پوری کائنات کا یہ نظام انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے سورج چاند ستارے زمین و آسمان پہاڑ درخت دریا سمندر یہ تمام کے تمام حیوانات نباتات جماعتات یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے خادم بنائے انسان کو ان سب کا مخدوم بنایا اور انسان کو اللہ نے جو وجود عطا کیا وہ بھی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت عطا کیا انسان کو سر سے پاؤں تک جو اللہ نے اعضا دیے وہ تمام کے تمام اعضا جو ہیں جو اجزاء ہیں اس کے جسم اور بدن کے جو حصے ہیں وہ بھی اللہ نے بڑے انمول اور بہت ہی قیمتی بنائے ہیں یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اسے نابینا نہ بنایا اسے اللہ نے سننے کے لیے کان عطا کیے اور بہرا نہ بنایا اسے بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا کی اسے اللہ نے گنگا نہ بنایا اسے بے شمار سینکڑوں لاکھوں کاموں کے لیے اللہ نے ہاتھ عطا کیے اور ہاتھوں سے اس کے لولا نہیں بنایا اللہ نے اس کو چلنے اور آنے جانے کے لیے پاؤں عطا کیے اور اسے لنگڑا نہیں بنایا یہ اللہ نے انسان کو پھر دل دماغ سوچنے اور فکر کے لیے عطا کیا انسانی بدن کا ہر عزو اپنی جگہ بڑا قیمتی اور انمول ہے لیکن انسان کے ان اعضاء میں بعض ایسے عضو بھی ہیں کہ جن کی اہمیت دوسرے حصوں سے زیادہ ہے ان میں ایک اللہ نے انسان کو جو عضو عطا کیا اس کا نام زبان ہے یہ زبان بظاہر دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس سے انسان کام بہت بڑے بڑے لیتا ہے اور یہ انسان کے اعضاء میں ہر عزم قیمتی ہے مگر یہ ان قیمتی اعضاء میں ایک بہت بڑا قیمتی عزم ہے حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح کو انسان کے جسم کے تمام اعضا ہاتھ باندھ کر زبان کے آگے درخواست کرتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے تیری وجہ سے آرام میں رہیں گے اور اگر خدا نخواستہ تو ٹیڑھی چلی اور غلط باتیں تو نے کی تو تیری وجہ سے ہم سب کو تکلیف آئے گی اور پورا جسم ایک اذیت میں مبتلا ہو جائے گا اس طرح پر گویا تمام اعضاء اس کے سامنے درخواست کرتے ہیں تو آج جو گفتگو اور گزارشات ہوں گی اس کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے یہی عنوان ہے آج کی گفتگو کا زبان کی حفاظت یہ زبان جیسے میں نے ابھی عرض کیا اس کے بارے میں عربی کا ایک مقولہ ہے فرمایا گیا جرم صغیر و جرم کبیر اس کا وجود تو بہت چھوٹا سا ہے چند انچ کا ہے لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں جرم صغیر و جرم کبیر یہ زبان انسان کا ایک عزب ہی نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے بدن کے تمام اعضا کی ترجمان ہے آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس کو اگر آپ بیان کریں گے کہ میں نے کیا دیکھا کیسا دیکھا یہ آپ زبان کے ذریعے کریں گے آپ کانوں کے ذریعے جو کچھ سنیں گے جب آپ نے اس کو آگے بیان کرنا ہوگا کہ آپ نے کیا سنا کیسا سنا تو آپ زبان کے ذریعے اس کو بیان کریں گے آپ نے اگر کسی چیز کا ذائقہ چکھا ہے وہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے وہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے اس کو اگر آپ بیان کریں گے تو اپنی زبان کے ذریعے کریں گے آپ نے آپ کے دل اور دماغ نے کوئی بات سوچی ہے آپ کے دل اور دماغ میں کوئی بات آئی ہے تو آپ اگر اس کو بیان کریں گے تو زبان کے ذریعے کریں گے آپ نے ہاتھوں کے ذریعے کوئی کام کیا ہے اب اسے آپ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ آپ زبان کے ذریعے بیان کریں گے آپ پاؤں سے چل کر کہیں پر گئے ہیں اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کچھ محسوس کیا ہے تو آپ اس کیفیت کو بھی اگر بیان کریں گے تو وہ اپنی زبان کے ذریعے کریں گے آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہے تو آپ اس علم کو آگے اگر بیان کرنا چاہیں گے تو وہ زبان کے ذریعے کریں گے تو معلوم ہوا کہ یہ انسان کے پورے بدن کی ترجمان ہے یہ اس کے تمام آزادی ترجمان ہے یہ صرف ایک ہی عزب نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے بدن کے بے شمار تمام حصوں کی یہ ترجمان بنتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو اور خصوصیتوں کے علاوہ دو خصوصیتیں عطا مزید فرمائی ہیں ایک یہ کہ اللہ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے کسی اور مخلوق میں آپ کو اتنا سمجھنے کی صلاحیت نظر نہیں آئے گی جتنا اللہ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی دوسرا اللہ نے انسان کو امتیاز عطا یہ کیا کہ اس میں اللہ نے دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت عطا کی پہلے خود سمجھنے کی اور پھر دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت بھی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے یہ سمجھنا اور یہ سمجھانا یہ آپ کو انسان میں سب سے زیادہ نظر آئے گا یہ جانوروں میں آپ کو درختوں میں دریاؤں میں سمندروں میں جنات میں دوسری مخلوقات میں آپ کو اس کامل درجے پر اعلیٰ درجے پر نظر نہیں آئے گا جس طرح اللہ نے یہ انسان کو عطا کیا ہے کہ اس میں اللہ نے سمجھنے کی بھی بات کو سمجھے اور پھر اس کو آگے بھی سمجھائے یہ دو صلاحیتیں اللہ نے صرف اور صرف سب سے زیادہ انسان کو عطا کی ہیں اور کیوں اللہ نے عطا کی ہیں اس لیے اللہ نے عطا کی ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنی شریعت کا اور اپنے احکام کا اور دین کا مکلف بنانا تھا اس کو اللہ نے اپنے احکام کا پابند بنانا تھا اس کو اللہ نے نماز کا حکم دینا ہے زکوٰۃ کا دینا ہے روزے کا اور حج کا دینا ہے ایمان کو لانے کا دینا ہے نیک اعمال کا کہنا ہے اخلاق حسنا کا اللہ نے اس کو حکم دینا ہے اور یہ تمام احکام کا پابند جب انسان کو بنانا تھا تو اللہ نے اس کو پہلے سمجھ بھی دے دی تاکہ ہماری مراد کو ہمارے پیغام کو یہ سمجھے پھر اللہ نے اس کو سمجھانے کی صلاحیت بھی دے دی تاکہ یہ آگے بھی ان کو سمجھائے اور یہ کتابوں کا مکلب بنے یہ کتابوں کا مخاطب بنے اللہ نے اس کے لیے آسمان سے کتابیں اتارنی اور انبیاء علیم السلام کو بھیجنا ہے اس لیے اللہ نے انسان کو سب مخلوقات سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی اور سمجھانے کی صلاحیت بھی اللہ نے اس کو عطا کی اب یہ سمجھنے اور سمجھانے کی جو صلاحیت ہے سمجھنے کا تعلق تو انسانی دماغ کے ساتھ ہے سمجھنے کا تعلق انسان کی عقل کے ساتھ ہے اللہ نے اس کو عقل کی دولت عطا کی ہے جس کے ذریعے یہ بات کو سمجھتا ہے اور پھر سمجھانے کے لیے اللہ نے اس کو سب سے بڑی چیز جو عطا کی ہے وہ زبان کی عطا کی ہے کہ یہ دوسروں کو اپنی بات سمجھی ہوئی زبان کے ذریعے سمجھائے گا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زبان معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی چیز ہے ہمارے جسم میں جتنے بھی عزب ہیں ہر ایک اپنی جگہ اہم اور قیمتی اور انمول ہے مگر زبان ان میں بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہے اور بڑی بڑی اس کی اسلام میں اور دین میں اور حقائق کی دنیا میں اس کی بڑی وقت ہے آپ دیکھیے یہ زبان ہی تو ہے کہ اس زبان سے اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے اور زبان سے کہہ دے کہ میں نے کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو اس کی زندگی کے سارا کفر جو ہوگا وہ زبان سے اس کے کلمہ طیبہ پڑھنے کے ساتھ مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور اتنا وہ اونچا بنے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو نیکی کا فرشتہ اس کے اس کلمہ طیبہ کے عمل کو لے کر آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اوپر سے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ زمین و آسمان کے درمیان جب دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو ایک فرشتہ جو زمین سے جا رہا ہے اس سے وہ پوچھتا ہے آسمان سے نیچے اترنے والا فرشتہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ زمین میں فلاں شخص نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے میں اس کے ایمان کی نیکی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ پوچھتا ہے تم آسمان سے زمین پر کہاں کس لیے جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ جس کے ایمان کے کلمے کو آسمان پر لے کر جا رہا ہے میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا پیغام لے کر جا رہا ہوں میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا انعام لے کر جا رہا ہوں اب یہ زبان ہے کہ زبان سے ایک کلمے کی ادائیگی نے اسے کافر سے مسلمان بنا دیا اسے اللہ کا محبوب بنا دیا اسے دشمن سے دوست بنا دیا یہ زبان کتنی قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اس سے کلمہ پڑا اس کی زندگی کے کفر کے سارے اندھیرے ایمان کی روشنیوں میں اور نور میں تبدیل ہو گئے اور فرمایا یہ ایک انسان گناہ گار ہے اور زندگی بھر گناہ کرتا رہا اس نے شراب پی ہے زنا کیا ہے جڑے کھیلتا رہا ہے اور بہت بڑے بڑے گناہ کرتا رہا ہے لیکن اس نے اپنی اس زبان سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ میں استغفار کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میرے گناہ کو معاف کر دے آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا یہ زبان سے اس نے استغفار کا کلمہ کہا اور توبہ اللہ سے مانگی ہے تو اس کے سارے گناہ اللہ حلف غلط کی طرح مٹائے گا اس طرح پر مٹائے گا کہ دنیا کی عدالتیں تو مقدمے کا ریکارڈ برقرار رکھتی ہیں اگر وہ کسی ملزم کو باعزت بری بھی کر دیں تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ریکارڈ تو عدالت کے اندر رکھو اس کے خلاف ثابت الزام نہ ہو سکا ہم اس کو بری کرتے ہیں لیکن اس کے خلاف جتنے بھی گواہیاں ہوں یا الزامات ہو یا مقدمے کی کاروائی ہو وہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے اللہ جب کسی گار کو معاف کرتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جن کاغذوں پر تم نے اس کے گناہ لکھے ان کاغذوں کو جلا کر راک کر دو اس کے گناہ کا نشان بھی مٹا دو حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حافظے میں جو کسی کے گناہ محفوظ ہوتے ہیں اس کی یادداشت اور حافظے کو بھی ختم کر کے اس کی یادداشت سے بھی اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں یہ زبان ہے اس زبان سے اگر کسی نے دو بول بولے اور نکاح کیا کسی عورت سے تو وہ عورت جس کو دیکھنا جائز نہیں جس کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں جس سے تنہائی میں گفتگو کرنا جائز نہیں جس کے ساتھ کہیں آنا اور جانا جائز نہیں جب اسی زبان کے ذریعے نکاح کے دو بول بول لیے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا تو وہ بیگانی اور اجنبی عورت زندگی کی ساتھی بن گئی وہ رفیقہ حیات بن گئی یہ زبان کتنی اہم ہے کہ اس نے حرام عورت کو حلال بنانے میں کردار ادا کیا اس نے ایک اجنبیہ کو بیوی بنا دیا اور ایک غیر عورت کو زندگی کا ساتھی بنا دیا اور یہی زبان ہے کہ جب اس زبان سے اس نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ میں تو یہ طلاق دیتا ہوں اور طلاق کا جملہ کہہ دیا خواب بغیر سوچے کہا خواب بغیر ارادے کے کہا خواہ ہنسی اور مذاق میں کہا تو پھر بھی اس اس زبان سے نکلے ہوئے لفظ اتنے اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہی عورت جو زندگی کی ساتھی تھی وہ بیگانی بن گئی جس کو دیکھنا جائز جس کے ساتھ آنا جانا جائز اب ناجائز ہو گیا پھر حرام ہو گیا اس کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتا معلوم ہوا کہ یہ زبان کتنی قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کیا کچھ کر جاتا ہے یہی زبان ہے اس زبان سے آدمی چاہے تو دشمنیاں دوستیوں میں بدل لے اور چاہے تو دوستیاں دشمنیوں میں بدل لے اگر اسی زبان سے میٹھے بول بولے گا تو اس کا دشمن بھی دوست بن جائے گا اور اگر خدا نخواستہ اس زبان سے کوئی غلط بات کہہ دی تو اس کا دوست بھی دشمن بن جائے گا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قوم خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فرمایا اپنی زبان سے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کسی کا استحضا نہ کرو کسی کی عزت کو نہ اچھالو انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے استحضا کرتا ہے اس کی عزت پر حملے کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا ولا تنا بالالقاب اپنی اس زبان کے ساتھ لوگوں کو غلط القاب سے نہ پکارو کسی کو یہ کہنا او گدے او خنزیر الو کے پٹھے او بدماش میری بات سن اس طرح کے القاب سے منع کیا اللہ نے بلانے سے اور یہ انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے اور فرمایا اس زبان سے غیبت نہ کرو کسی کی چگلی نہ کرو اس لیے کہ یہ مردار گوشت کھانے کے برابر ہے اور فرمایا اس زبان سے بد کلامی نہ کرو کسی کی توہین نہ کرو کسی کو برا بھلا نہ کہو گالیاں نہ دو اور آگے ایک جگہ فرمایا یا منو مالا تفالون کبو لا تفالون اے اہل ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ تم زبان سے وہ کہو جو تم کرتے نہیں قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر خطاب کیا ہے مجھے اور آپ کو یہ کہہ کر اے میرے ماننے والوں اے ایمان والوں اور یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے امبیا اور پیغمبر آئے ہیں مگر کسی نبی اور پیغمبر کی امت سے اللہ نے اس کا کلمہ پڑھنے والوں سے اور اہل ایمان سے اللہ نے براہ راست بات نہیں کی ون ٹو ون گفتگو نہیں کی ڈائریکٹ اللہ نے ان سے کلام نہیں کی بلکہ اللہ نے نبی کے ذریعے اس کی امت سے خطاب کیا اللہ نے حکم نبی کو دیا اور نبی سے فرمایا کہ آگے ماننے والوں کو کہو خود اللہ نے براہ راست ان سے کوئی بات چیت نہیں کی کوئی اللہ نے ان سے گفتگو نہیں کی لیکن یہ صدقہ اور توفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا اور آپ کا اعزاز ہے اور حضور کی امت کی یہ انفرادی خصوصیت ہے کہ اللہ نے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو اور بات کی ہے اس طرح اللہ نے حضور کی امت سے بھی گفتگو اور بات کی ہے براہ راست اللہ نے حضور علیہ السلام کی امت سے کلام کیا ہے جیسے اللہ نے فرمایا یا الرسول یا ایو النبیو یا ایوہ ہو یا ایوہ المدسرو یہ جہاں اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا ہے وہاں اللہ نے قرآن کریم میں یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر میرے اور آپ سے بھی براہ راست اللہ نے خطاب کیا یہ کتنا بڑا ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے اللہ براہ راست ہم سے بات کرے اور اللہ ہم سے متوجہ ہو اور ہم سے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ نہیں پانچ چھ مرتبہ اللہ نے اہل ایمان سے خطاب نہیں کیا بلکہ قرآن کریم میں اسی سے زائد ایسی جگہ آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اہل ایمان سے خطاب کیا اور فرمایا منو اے ایمان والو توجہ کرو میں رب تم سے بات کر رہا ہوں اسی سے زائد مقامات ایٹی سے زیادہ جہاں اللہ نے حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کہتا کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو وہ جواب میں فرماتے کہ میری ایک ہی نصیحت ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت یا کسی سے سنتے وقت جب یہ الفاظ آئیں کہ اللہ تعالی فرمائیں یا آمنو اے ایمان والو تو فوراً توجہ کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے میری یہی تمہیں نصیحت ہے کہ اللہ تم سے بات کرے تو تمہارا جواب میں انداز غفلت والا نہیں ہونا چاہیے کہ تم غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح اس کو سنو یہ سوچنا کہ تم سے اللہ بات کر رہا ہے تو خیال کرنا کون سی بات کر رہا ہے اس کو توجہ اور دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی فرما رہے یا تقولون ما لا تفعلون عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون زبان سے وہ کہو جو تم کرتے ہو جو کرتے نہیں وہ زبان سے نہ کہو یعنی جھوٹ نہ بولو اللہ تعالی نے ایسا کام جو کیا نہیں اور آپ کہہ رہے میں کر رہا ہوں میں نے کیا ہے اس سے اللہ نے منع کیا ہے یہ تمام وہ گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے اللہ نے ایک جگہ فرمایا کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو وہ تمہارے رب کو گالیاں جواب میں دیں گے یہ گالی بھی انسان زبان سے دیتا ہے ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو اپنے ماں باپ کو برا نہ کہا کرو ان کی عزت اور احترام کیا کرو تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے حضور نے فرمایا ہاں اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی خود تم سبب بنے گویا تم نے گالی دی اپنے ماں باپ کو لہذا کسی کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے اس سے بچو یہ تمام وہ گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے چغلی زبان سے کرتا ہے جھوٹ زبان سے بولتا ہے گالیاں زبان سے دیتا ہے مذاق زبان سے اڑاتا ہے کسی کا دل دکھاتا ہے تو زبان سے اٹھا دکھاتا ہے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جراحت لہل تیامو ولا جرحل لسانو کہتا ہے تلوار کا اور گولی کا زخم جو ہوتا ہے وہ تو انسان کے جسم پر لگتا ہے وہ دوائی اور مرم پٹی سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم دل پر لگتا ہے تلوار کے زخم تو ٹھیک ہو جاتے ہیں زبان کے زخم ٹھیک نہیں ہوا کرتے ایک آدمی سے پوچھا گیا بے وقوف کون عقل مند کون انہوں نے فرمایا بے وقوف وہ ہے جو بولنے کے بعد سوچے اور عقل مند وہ ہے جو سوچ کر بولے آپ نے سنا ہوگا پہلے تولو پھر بولو پہلے بول لیا بعد میں شرمندگی ہوئی میں نے کیا کہہ دیا یہ حماقت ہے اور بولنے سے پہلے سوچا کیا کہنے لگا ہوں اس سے کہیں میں دل تو نہیں توڑوں گا کہیں غلط بات تو نہیں کہنے لگا پہلے سوچا پھر بولا فرمایا یہ عقل مند اور دانا ہے کہ پہلے اس نے سوچ لیا پہلے تول لیا پھر یہ بولا ہے اسی کو عقل مند کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے جہنم میں جانے والوں کی بہت بڑی تعداد جو ہوگی وہ دو گناہوں کی وجہ سے جائے گی ایک فرمایا وہ لوگ جو اپنی شہبت کی قوت کو اور طاقت کو ناجائز اور حرام اور غلط استعمال کریں گے بدکاری اور زنا میں مبتلا ہوں گے جہنم میں جانے والوں کی بہت بڑی تعداد گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اور دوسرا فرمایا کہ ایک دوسرا گناہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی اہل ایمان میں سے کوئی شخص مجھ محمد کو اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور ایک اپنی شہبت کی طاقت اور قوت کی ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا تو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں مجھ سے وہ جنت کی گارنٹی لے لے مجھے اپنی زبان کی اور دو ٹانگوں کے درمیان کے حصے کی ضمانت دے دے کہ اس کو میں حرام اور غلط جگہ استعمال نہیں کروں ہم اپنی زبان سے کتنی باتیں بغیر سوچے کرتے ہیں بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو شام کے وقت میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ صبح سے اب تک میں نے اپنی زبان سے کون کون سی باتیں صحیح کہی کون سی غلط باتیں کہی امیر المومنین خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کئی مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر اس کو ڈانٹا کرتے اور اس سے خطاب کر کے کہا کرتے ہیں میری زبان تو نے ابو بکر کو بہت سی ہلاکت اور تباہی اور غلط چیزوں میں ڈالا ہے تیری وجہ سے مجھے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان زبان سے ایسی بات کہتا ہے جو اس کے خیال میں معمولی ہوتی ہے مگر ہوتی وہ نیتی اور خیر اور بھلائی کی بات ہے اس نے یہ سوچا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہی میں نے زبان سے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں پہنچا دیتا ہے اور بعض اوقات وہ اپنی زبان سے ایسی بری اور گناہ کی بات کرتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ معمولی بات ہے یہ کوئی اس کا وزن نہیں ہے مگر اللہ کے ہاں وہ اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے سب سے نیچلے گڑے میں ڈال دیتے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو بولو سوچ کر بولو اپنی زبان کی حفاظت کرو اس کے ذریعے نفرتیں نہیں محبتیں پیدا کرو دلوں کو جوڑو ایک مقولہ ہے زبان شیری ملک گیری اگر تم اپنی زبان میٹھی کر لو تو تم پورے ملک اور دنیا کا نظام اور حکومتیں چلا سکتے ہو میٹھے بول محبتیں پیدا کر دیتے ہیں اس سے وہ جملہ زبان سے کہنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے جس سے رب ناراض ہو جائے ہم صبح سے شام تک اپنی زبان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں بعض مندوں کا یہ قول ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے کے وقت میں عورت کی اپنی زبان قابو میں نہیں رہتی اور مرد کا اپنا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا مرد غصے میں اپنے ہاتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور عورت غصے میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھوڑی سی بات پر گالیاں دینا ناراض ہونا جھوٹ بولنا چگلی اور غیبتیں کرنا اور کچھ نہیں ہم اس زبان سے دن میں کتنی مرتبہ چگلی کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ زبان اللہ نے سچ بولنے کے لیے دی ہے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں یہ زبان اللہ نے خیر کے کلمے کہنے کے لیے کہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بھلائی اور بہتری چپ رہنے میں ہے زیادہ بولنے میں نہیں خاموش رہا کرو چپ رہا کرو اگر بولو تو خیر کے ساتھ اچھی بھلائی جملہ بہترین زبان سے کہو اور ورنہ اپنی زبان کو بند رکھو ورنہ خاموش رہو اللہ نے انسان کو کان دو دیے اور زبان ایک دی آپ نے کبھی غور کیا کہ زبانیں دو نہیں دی ایک دی اور کان اللہ نے ایک نہیں دو دیے یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ سنو زیادہ بولو کم ہم سنتے کم ہیں بولتے زیادہ ہیں اللہ نے یہ جسم کے نظام میں دو کان دے کر ایک زبان دے کر بتایا کہ سنو کم سنو زیادہ اور بولو کم بولو اتنا جتنے کام کی ہو مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت عبداللہ بن مبارک شاید آپ نے بھی سنا ہو مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں اور اللہ والے ہیں تفسیر حدیث فقہ اور تصوف میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں ان کی زندگی میں بھی انقلاب آیا ہے پہلے یہ جوانی میں شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے گناہ کی زندگی میں ان کی زندگی میں بھی انقلاب آیا ہے پہلے یہ جوانی میں شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے گناہ کی زندگی میں تھے آوارہ تھے آزاد منش تھے اور ایک دن اتفاق سے ان کے کانوں میں یہ قرآن کی آیت پڑی الم المیا نیلین وکر اللہ کیا وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں بس یہ دل پر چوٹ لگی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ولی بن گئے اور عالم بن گئے جوانی میں ہی بن گئے پھر بہت بڑے عالم بنے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج سے واپس آ رہا تھا جب میں حج کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک جنگل میں ایک میدان میں ایک بڑھیا عورت کو دیکھا اس بڑی عورت نے اون کا کرتا اون کی کمیز پہنی ہوئی ہے اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ بھی اون کا ہے میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے جا کر کہا سلام علیہ ورحمۃ اللہ اللہ اے اماں تجھ پر سلام ہو میں نے سلام کیا تو فوراً جواب میں اس اما نے کہا سلام ان رب الرحیم میرے سلام کا جواب انہوں نے بھی دیا سلام سے لیکن اپنی الفاظ میں نہیں عام الفاظ میں نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت سے مجھے میرے سلام کا جواب دیا میرے سلام کرنے کے جواب میں قرآن کی آیت پڑی سلام رب الرحیم سلام قول ہے رب رحیم کی طرف سے میں نے اس سے پوچھا کہ اما آپ یہاں کیوں بیٹھی کس لیے تو اس نے پھر جواب میں کہا فلاح جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ دکھانے والا نہیں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی فرماتے میں سمجھ گیا یہ راستہ بھول گئی ہے جس کو جواب دے رہی ہے وہ بھی عالم ہے اور یہ خود بھی بہت بڑی عالمہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علی نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو پھر سوال کیا تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت سے جواب دیا واطم الحجب اللہ اللہ کی رضا کے لیے حج کو اور عمرے کو پورا کرو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علی فرماتے میں سمجھ گیا یہ حج کر کے آ رہی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو جانا کہاں ہے تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی سبحان اللہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقسا تک میں سمجھ گیا کہ یہ بڑھیا مجھے قرآن کی زبان میں یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ آئی حج کرنے کے لیے تھی اس کو جانا اب مصر میں اور ملک کے شام میں مسجد اقسا بیت المقدس اس کو جانا ہے اس کا وہاں پر گھر ہے بعض علماء یہ رشتے کہ انہوں نے یہ عادت پڑی عدق مصر ان شاء اللہ مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے اگر اللہ نے چاہا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو مصر جانا ہے میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں کتنے دنوں سے بیٹھی ہو پھر انہوں نے میرے سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیا جو میں سوال کروں وہ جواب میں قرآن کی آیت پڑے پھر اس نے کہا سلیا تین دن رات سے میں یہاں پر بیٹھی اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہوں میں نے پھر سوال کیا کہ اماں تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں نظر نہیں آتی تم کیا کھاتی ہو کیا پیتی ہو تمہارے پاس کوئی کھانے اور پینے کی چیز تو نظر نہیں آ رہی تو پھر جواب اس نے قرآن کی آیت سے دیا ہوا یو میرا رب مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے میں نے ان سے کہا کہ اماں میرے پا... آپ وزو کس سے کرتی ہیں آپ کے پاس کوئی پانی بھی تو نہیں نظر آ رہا آپ نماز پڑھتی ہوں گی یقیناً تو وزو کس سے کرتی ہیں تو پھر جواب میں اس نے قرآن کی آیت فتح سعیدن طیبہ پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم تیمم کرو کر کے نماز پڑھ لو گویا بتا دیا کہ میں تیمم کر کے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتی ہوں میں نے کہا ماں میرے پاس یہ کھانے پینے کا کچھ سامان ہے تو آپ اس کو کھا لیجیے اسے آپ کئی دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا بظاہر کوئی چیز آپ کے پاس نہیں روحانی غذا ضرور ہوگی یہ میرے پاس کچھ کھانے کا سامان ہے آپ کھا لیجئے تو پھر اس نے جواب قرآن کا ایسے دیا واقع روزے کو رات تک پورا کرو میں سمجھ گیا کہ ان کا روزہ ہے یہ بڑی اماں روزے دار ہے میں نے کہا کہ اماں آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے یہ کوئی رمضان کا مہینہ تو ہے نہیں تو پھر اس نے قرآن کی آیت سے میری میرے سوال کا جواب دیا پھر کہا وہ آدمی اپنی خوشی سے نفل کام کرے بھلائی کا کام فرض کے علاوہ نفل طور پر بھی کرے اللہ اس کا قدر جان ہے اور جاننے والا ہے گویا مجھے میرے سوال کے جواب میں یہ سمجھایا کہ میرا فرض روزہ نہیں نفلی روزہ ہے میں نے پھر کہا ماں نفلی روزہ آپ نے سفر میں کیوں رکھا ہوا ہے سفر میں تو فرض روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے فرض روزہ بھی نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں تدا کر لو اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں مشکل ہو روزہ رکھنے میں تو پھر اس نے قرآن کی آیت سے جواب دیا وام تسوم القم ان کن تم تعالم اگرچہ رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی مسافر ہو سفر کر رہا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن اگر وہ رکھ لے تو زیادہ بہتر اور ثواب ہے میں حیران ہوا کہ میں جو بھی سوال کرتا ہوں یہ جواب مجھے قرآن کی آیت سے دیتی میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا قرآن کی آیتوں کا ہماری موجودہ لائف سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ ہمارے سوال و جواب قرآن سے دیے جا سکے قرآن زندہ کتاب ہے اللہ خود فرماتے لقد انزلنا کتابا ذکرکم افلا تعقلون اس قرآن کریم میں تمہاری کہانیاں موجود ہیں تمہارے اپنے قصے موجود ہیں ہر ایک کی اپنی پوری زندگی قرآن کے آئینے میں اس کو نظر آ سکتی ہے جو وہ کر رہا ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا اس کو اختیار کرنا چاہیے یہ تمام اگر وہ قرآن کو اس نیت سے سمجھے اور پڑھے تو آپ کو مجھے اپنی زندگی کی ساری کہانی قرآن میں نظر آ جائے گی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علی فرماتے میں بڑا حیران ہوں کہ میں جو سوال کرتا ہوں یہ بری اماں مجھے جواب قرآن سے دیتی ہے میں نے پھر اس سے یہ کہا اے اماں آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں تو اس نے جواب میں کہا پھر قرآن کی آیت پڑی ولا تقف تکفالی سلاک بھی علم جس چیز کا آپ کو پتا نہ ہو اس کی تحقیق اور اس کے پوچھنے کے پیچھے نہ پڑے جو سوال ضرورت کا نہیں اس کے بغیر سوال نہ کرے ضرورت کی بات پوچھے پھر اس نے مجھے قرآن کیا آیت میں نے کہا غلطی ہو گئی مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کر لیا تو فوراً نے کہا لا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم تمہارے اوپر آج کوئی الزام اور ملامت نہیں اللہ تمہیں بخشے میری غلطی کو معافی کا ذکر بھی انہوں نے قرآن کی آیت سے کیا اس کے بعد میں نے اس اما سے کہا بری اما آپ کے لیے میں اپنی سواری پیش کرتا ہوں آپ جہاں جانا ہے مصر میں میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں اور آپ کو آپ کے شہر آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں آپ میری سواری پر سوار ہو جائیں جب میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ میری سواری پر بیٹھ جائیں اور اس پر سوار ہو جائے تو پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑی کہ اگر تم کسی کے ساتھ کوئی اچھا نیکی کا سلوک کرو گے اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اگر تم نے کسی کا بھلا کیا اللہ اس کو جانتا ہے اللہ تمہارے بھلے کا اجر تمہیں عطا کرے گا میں نے اس اما کے قریب جب سواری کی اور میں نے کہا اب اس پر بیٹھ جائیں تو بیٹھنے سے پہلے انہوں نے قرآن کی آیت للمؤمنین فرما من ابصارہم مجھے ایک گویا حکم دیا مجھے سمجھایا کہ اہل ایمان سے کہو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے گویا مجھے سمجھایا بڑی اما نے میں اٹھوں گی سواری پر بیٹھوں گی تم اپنی نگاہ نیچی کر لو تاکہ تمہاری نگاہ میرے اوپر نہ پڑے جب وہ سواری پر بیٹھنے لگی تو سواری ذرا حرکت اس نے کی اور یہ گر گئی تو فوراً پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی مصیبت عادت کسبت ایدیکم اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے کوئی مصیبت آئے تو یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا اس کا الزام اللہ کو نہ دینا میری اپنی غلطی ہے مجھے سوار ہونا نہیں آتا تھا مجھے بیٹھنا نہیں آتا تھا اور یہ سواری نے حرکت کی تو میں نے کہا ماں آپ ذرا ٹھہریے میں اس سواری کو باندھ دیتا ہوں اچھی طرح بٹھا لیتا ہوں پھر آپ اس پر بیٹھیے تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑی ففا ہم سلیمان ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے کا حل بتا دیا اب وہ سوار ہو گئی جب سوار ہوئی تو پھر انہوں نے یہ آیت پڑی سبحان اللہ سخر لنا ہاضا وما کنہ لہو مکرین وا الى ربنا لمنقلبون پاک وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع بنا دیا ورنہ ہم تو یہ نہیں کرنے والے تھے اور ہم اپنی منزلوں پر نہ پہنچ سکتے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ان سواریوں کو چلانا ان کو کنٹرول کرنا ہمیں سکھا دیا اور بتا دیا اور ان کو ہمارا تابع کر دیا اب میں نے اس سے کہا کیا اماں یہ کیا بات ہے کیا آپ جو بات بھی کرتی ہیں وہ قرآن سے کرتی ہیں میری طرح آپ کیوں نہیں بولتی تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد کوئی آدمی بولتا نہیں مگر جب وہ بولتا ہے زبان سے کوئی جملہ بھی نکالتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا نوٹ کرنے والا موجود ہے تو میں گویا یہ چاہتی ہوں کہ میرے نام اعمال میں جو بھی میری زبان سے نکلے تو وہ قرآن نکلے میں نے کہا آپ کو اللہ نے نیکی کا بڑا اونچا مقام دیا کہ آپ کو اتنا قرآن یاد ہے اور اتنا آپ قرآن سمجھی ہوئی ہے کہ ہر سوال کا جواب آپ قرآن سے دیتی ہے تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑی وما عزت کرو اللہ نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے قرآن آیا تو سب کے پاس ہے مگر جو توجہ اور دھیان کرے گا اس کو پتا چلے گا قرآن میرے تمام مسائل کا حل ہے کیا لگے میں نے ان سے جرت کر کے یہ پوچھ لیا تمہارا شوہر کون ہے تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو تو اس نے پھر قرآن کی آیت پڑی رام اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہیں ان کا جواب ملے تو تمہیں اچھا نہ لگے بہتر ہے ایسے سوال ہی نہ کرو مجھے روک دیا کہ اس طرح کے سوال مت کرو مجھ سے میں سواری کی مہار پکڑ کر رسی پکڑ کر آگے آگے جا رہا تھا اور وہ سواری پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں ذرا سواری کو تیز چلا رہا تھا اور میں اپنی زبان سے وہ الفاظ بھی کہہ رہا تھا جس سے اونٹنی زیادہ تیز چلے جیسے جانور کو کوئی آدمی چلاتا ہے تو ایسے بول بولتا ہے جس سے جانور ذرا تیز چلے تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی فوراً قرآن کی آیت پڑھ کر کیا کہا وقصد کی بخش عبداللہ بن مبارک ذرا درمیانی رفتار سے چلو نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ اونٹنی کو تیز نہ بگاؤ اور تمہاری آواز بہت زیادہ اونچی ہے ذرا اپنی آواز کے اندر بھی پستی کرو درمیانہ روی درمیانہ میانہ روی اللہ کو پسند ہے درمیانہ درجہ اختیار کرو میں حیران ہوں کہتے میں نے پھر ذرا آہستہ آواز سے اور اونٹنی کو بھی ذرا پہلے سے کم آہستہ رفتار سے چلانا شروع کیا اور پھر میں نے ذرا ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا شروع کیے آہستہ آہستہ آواز سے میں شیر بھی گنگناتا جا رہا تھا اور اونٹنی کو بھی لے کر جا رہا تھا وہ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی بڑی اماں تھی تو جب اس نے میری زبان سے مجھے اشعار پڑھتے سنا تو پھر قرآن کی آیت پڑی فرما میں فخر سرا من القرآن اشعار پڑھنے کی بجائے قرآن پڑھو یہ شعر چھوڑو اللہ کا کلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب میں لے کر جا رہا ہوں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے مصر کے قریب پہنچے تو مجھے ایک قافلہ نظر آیا میرا اندازہ ہوا کہ اسی قافلے سے یہ بچڑی ہے پیچھے رہ گئی ہیں میں نے کہا کہ اس قافلے میں جو سامنے نظر آ رہا ہے کیا اس میں آپ کا کوئی جاننے والا موجود ہے تاکہ میں اسے بلاؤں اور آپ کو اس کے حوالے اور سپورٹ کروں تو فوراً اس نے قرآن کی المال پڑی المالت الحیات دنیا مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق ہے جس کو اللہ نے مال دیا اولاد دی یہ اس کی زندگی کی رونق اور زینت ہے میں سمجھ گیا کہ اس قافلے میں ان کے بیٹے موجود ہیں اب میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹوں کے کیا نام ہیں تاکہ میں ان کے نام لے کر آواز لگاؤں اور میں ان کو آواز سے پکار کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں اور آپ کو ان کے حوالے کروں آپ کے بیٹوں کو بلا کر تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسا تکلیما یا خذ الکتاب بقوہ اس نے تین نام لیے ایک نام خلیل ایک نام اس نے لیا موسا ایک نام لیا یحییٰ میں سمجھ گیا اس کے تینوں بیٹوں کے نام وہ خلیل ابراہیم یحییٰ اور موسا ان کے بیٹوں کے نام ہے میں قافلے میں گیا میں نے آواز لگائی یا موسا یا یحییٰ یا خلیل میری آواز سن کر تین خوبصورت نوجوان چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن بڑے نیک اور سالے دوڑتے ہوئے آئے کیا بات ہے میں نے کہا تمہاری والدہ کہاں انہوں نے کہا وہ ہمارے قافلے سے بچڑ گئی تھی ہمارے ساتھ حج پر گئی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی قافلہ آگے چلا گیا ہم ان کی تلاش میں ہیں میں نے کہا پریشان نہ ہو وہ آپ کی والدہ میرے ساتھ اونٹنی پر بیٹھی ہیں وہاں موجود وہ بچے دوڑتے ہوئے گئے اپنی ماں سے ملے اپنی ماں کو سواری سے نیچے اتارا اب ان کی ماں کیا کہتی ہے اپنے بچوں کو کہتی ہے فبا آسو قرآن کی آیت میں پھر بات کر رہی ہے کوئی کھانا لے کر آئے کوئی روٹی لے کر آئے اور جو اچھا کھانا ہو وہ لائے تاکہ ہم سب مل کر اس کو کھا لیں ایک بچہ بیٹا گیا اور بازار سے کھانا لے کر آیا کھانا دسترخوان لگا تو ان کی والدہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم کھا لو میں نے کہا میں نہیں کہنا چاہتا تو پھر ان کی والدہ نے قرآن کریم کی آئے پڑی حبی ہم یہ آپ کو کھانا آپ کے نیکی کے بدلے کے طور پر نہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں ان نمان اللہ ہم یہ کھانا آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھا رہے ہیں اور کلو یہ تم کھاؤ اور پیو تم نے پچھلے دنوں میں بہت نیکی کے کام کیے ہیں یہ تم کھانا کھا لو یہ انہوں نے اشار کیا کہ تم کھانا کھاؤ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے ان کے بیٹوں سے کہا میں کھانا بعد میں کھاؤں گا پہلے تم مجھے اپنی والدہ کا قصہ تو بتاؤ میں ان کو لے کر آیا ہوں راستے میں میں نے جو بھی سوال ان سے کیا انہوں نے جواب قرآن کی آیت سے دیا قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز زبان سے نکالنی ہی نہیں ہے یہ کیا قصہ ہے تمہاری والدہ کا تو فوراً ان کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ ہماری یہ والدہ چالیس سال سے اس کا یہی طریقہ اور انداز ہے اور اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ میں یا اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کی کوئی لفظ نکالوں گی یا حضور کے فرمان اور حدیث کا کوئی جملہ نکالوں گی میں اور کوئی اپنی زبان سے بات نہیں کروں گی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی نجائز کوئی نامناسب بات جس پر اللہ ناراض ہو جائے وہ میں اپنی زبان سے کہہ بیٹھوں اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یا میں قرآن پڑھوں گی یا حضور کا فرمان پڑھوں گی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھوں گی اور یہ آج سے نہیں چالیس سال سے اس کی زندگی کی پریکٹس ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں میں نے پھر یہ یہ آیت پڑھی رالی کا کا فضل اللہ اللہ اللہ ہی ہی ہوتی میں شاہ انعام ہے ہے ہے جس کو چاہتا دیتا حضر العظیم اور میں نے یہ دل میں سوچا کہ کل قیامت کا دن ہوگا میدان ہوگا کتنے لوگ آئیں گے جن کی زبانوں سے گالیاں نکلی ہوں گی جن کی زبان سے جھوٹ نکلے ہوں گے جن کی زبانوں نے چگلیاں کی ہوں گی جن کی زبانوں نے گالیاں دی ہوں گی مذاق اڑائے ہوں گے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے اور غلط باتیں اپنی زبانوں سے کہی ہوں گی اور کہاں یہ خوش نصیب عورت ہوگی جب اس کا نام اعمال سامنے آئے گا تو اس کے نام اعمال میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اور عورتوں میں گزرے ہیں یہ عورت ہے مرد نہیں ہے آج مجھے اور آپ کو بھی قرآن سے محبت ہے کیا قرآن اس طرح سمجھائے کیا اس طرح قرآن یاد ہے کیا اپنی زبان کا اس طرح خیال کیا ہے کہ میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے کیا کبھی بولنے سے پہلے ہم نے تولا ہے کیا بولنے سے پہلے کبھی سوچا ہے ہم زبان کو معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ ایک اس کا جملہ جنتی بھی بنا دیتا ہے ایک جملہ اس کا جہنمی بھی بنا دیتا ہے اس سے نکلنے والا ایک جملہ اللہ کی رحمت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے اور اللہ کے عذاب کا حقدار بھی بنا دیتا ہے جو بولو سوچ کر بولو اس طرح ایک نہیں کئی مثالیں ہیں تاریخ اسلام میں کہ قرآن کو اس طرح لوگوں نے سمجھا ہے میں پڑھ رہا تھا مامون رشید کے ایک ساتھی تھے عبداللہ بن طاہر ان کا نام تھا مامون رشید ان پر ناراض ہو گئے اپنے دور حکومت میں جس وقت میں کہ مامون رشید بادشاہ ہیں یہ ان کی حکومت میں شامل ایک ملازم ہے ساتھی ان کے ناراض ہو گئے ایک خفیہ میٹنگ میں مدرس میں عبداللہ بن طاہر کو قتل کرنے کا معمول رشید نے پروگرام بنایا منصوبہ بنایا وہاں اس مجلس میں جہاں یہ ان کے قتل کا پروگرام بن رہا تھا ایک آدمی عبداللہ بن طاہر کا خیر خواہ اس کا ہمدرد دوست بھی موجود تھا وہ وہاں سے باہر نکلا اور اس نے سوچا میں عبداللہ بن طاہر کو اطلاع کر دوں کہ مامون رشید کا تمہارے بارے میں ارادہ اچھا نہیں ہے وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے لیکن اگر میں بالکل کلیئر صاف اور واضح طور پر اس کو انفارم کرتا ہوں تو مجھے اپنی جان کا ڈر اور خطرہ ہے کہ پتا چل جائے گا اس نے جاسوسی کی ہے اور یہ مجھے مار دیں گے اس انداز سے ہو کہ اپنی جان بھی بچے اس کی جان بھی بچ جائے اس کو میں انفارم بھی کر دوں مگر پتا بھی نہ چلے راج بھی رہے اور اطلاع بھی ہو جائے تو عبداللہ بن طاہر نے ایک خط لکھا رکا لکھا عبداللہ بن طاہر کے نام اس آدمی نے خط لکھا کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسا میں اتنا لکھا یہ رکا پہنچا انہوں نے اس کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پڑھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس میں اتنا لکھا ہوا بسم اللہ کے بعد اے موسا آگے کوئی بات تو لکھی نہیں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا عبداللہ بن طاہر کو کہ کیا اس کی مراد ہے کیا اس نے لکھا ہے عبداللہ بن طاہر کے پاس ایک ان کی باندی اور کنیز اور لونڈی کھڑی تھی انہوں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ کو کیا پیغام اور میسج بھیجا ہے اس نے انہوں نے کہا اچھا کیا مجھے تو نہیں سمجھ آیا میں خود بھی الحمدللہ عالم ہوں قرآن کو پڑھتا ہوں جانتا ہوں تو اس باندھی نے کہا وہ بھی قرآن کو اتنا پڑھنے والی تھی اس نے فوراً جواب میں کہا کہ اے عبداللہ بن طاہر اس لونڈی نے آپ کو قرآن کی ایک آیت کی طرح اس اس آدمی نے آپ کو قرآن کی ایک آیت کی طرح متوجہ کیا ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا موسا بکل فخرج ناسین حضرت موسا علیہ السلام کا بارے میں فرعون کے ایک مجلس میں قتل کرنے کا مشورہ ہوا پروگرام بنا اللہ تعالی اپنے اس پیغمبر کو بچانا چاہتے ہیں تو اسی فرعون کی مجلس میں جس میں موسا علیہ السلام کو قتل کا پروگرام بن رہا ہے ایک آدمی موسا علیہ السلام کا ہمدرد خیر خواہ موجود تھا اور اس نے یہ خط لکھ کر اطلاع دی تھی کہ ان نل ملا یا تمیروں نہ بکل یق اے موسا یہاں کے سردار تمہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں آپ یہاں سے چلے جائیں اس ملک کو چھوڑ جائیں نکل جائیے ان لکم الناسین میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو باندی نے کہا کہ تمہیں بھی تمہارے خیر خان نے بتایا ہے کہ مامون رشید کا ارادہ تمہارے بارے میں اچھا نہیں ہے تم یہاں سے چلے جاؤ یہ قرآن کی عائد کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقع وہاں سے چلے گئے اور اسباب کی دنیا میں ان کی جان بچ گئی میں یاد کر رہا تھا کہ ایسے لوگ مردوں میں اور عورتوں میں گزرے ہیں جن کو اتنا قرآن یاد ہے جو اپنی تحریر میں اور اپنی زبان میں قرآن کو سامنے رکھتے ہیں خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زبان عطا کی ہے یہ دیکھنے میں چھوٹی سی ہے کام بہت بڑے بڑے کرتی ہے اور اس زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے جو بول اس سے نکلے گا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے آئے گا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم بولیں تو توجہ سے بولیں خیال سے بولیں اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولیں ایک ہندوستان میں جھگڑا تھا ہندو اور مسلمانوں کا ایک جگہ کے بارے میں ہندو دعویٰ کرتے تھے یہ مندر کی ہے مسلمان دعویٰ کرتے تھے مسجد کی ہے عدالت میں فیصلہ گیا دل آخر یہ طے ہوا کہ ایک کو اپنا سالش فیصل مان لو ہندوؤں نے بھی لکھ کر مسلمانوں کے ایک عالم کے بارے میں کہا ہم ان کو اپنا فیصل مانتے ہیں ہمارا یقین ہے وہ اگرچہ مسلمان ہے اور ہم ہندو ہیں مگر وہ جھوٹ نہیں بولیں گے سچ بولیں گے ہمیں یقین ہے عدالت نے ان کو بلا لیا وہ آئے انہوں نے عدالت کو بیان دیا کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے یہ مندر کی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے ہندوؤں کی ہے عدالت سے باہر نکلے مسلمانوں نے ان کو تانے دیے مولانا آپ نے ہماری ناک کٹوا دی ہم جھوٹے ہو گئے اور آپ نے وہ زمین ان کو دلوا دی تو جواب میں اس عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا انہوں نے کہا یاد رکھو مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا نتیجہ کیا ہوا اس عالم کی سچی بات کو دیکھ کر وہ جتنے سے جتنے ہندو گاؤں کے تھے مسلمان ہو گئے کلمہ بھی پڑا اور وہ جگہ خوشی سے خود وہاں پر مسجد بنا دی زبان سے جھوٹ نہ بولو چغلی نہ کرو گالیاں نہ دو برا بھلا نہ کہو اس زبان کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرو اس سے اچھے مشورے دو اور کوشش کیا کرو کہ ضرورت کے وقت بولو بلا ضرورت نہ بولو خاموشی زیادہ بہتر ہے بولنے سے وہ بولنا بہتر ہے جو خیر کا بولنا ہو اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین